اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین حاضرین مجلس عزیز طلباء میرے حضرت جو کہ میرے ہم نام بھی ہیں ہم جام بھی ہیں ہم کام بھی ہیں مولانا منظور احمد صاحب مینگل مدرس ہو میرے ہم نام بھی ہیں ہم کام بھی ہیں ہم جام بھی ہیں انہوں نے آپ کو آپ کے قلوب کو نسا ہے سے منور فرما دیا ہے میرا آخری عرض یہ ہے کہ جو مولانا نے آپ کو نسائے فرمائے ہیں آپ ان کے اوپر کار بند رہیں عمل کریں آپ قرآن پاک پڑھتے رہے ہیں تو یہ میرا عرض ہے گھر جا کے بھی قرآن پاک سے محبت کریں قرآن پاک کی لاج رکھیں قرآن پاک کے عمل کی زیادہ سے زیادہ آپ ہمت کریں قرآن سے محبت ہو محبت یہی ہے کہ قرآن پہ آپ کار بند رہیں عمل کریں اور یہ اللہ کا پیغام گھر گھر پہنچائیں کیسے بھی جہاں بھی رہیں دیہات کے اندر شہر کے اندر قرآن پاک کے تراجم عام کر دیں حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی قید سے واپس تشریف لائے تو انہوں نے بھی یہی تاکید فرمائی تھی ایک تو مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور دوسرا یہی فرمایا کہ قرآن کا پیغام ہر ہر جگہ پہنچاؤ تو قرآن پاک کے ساتھ ہم نے جو یاری رکھی تھی تقریباً ایک چلہ اور اللہ توفیق دے کہ ہمیشہ یہ چلہ لگتا رہے وہ قرآن پاک کی یاری سے آپ ہم جدا ہو وہ یار ہم سے بظاہر جدا ہو رہا ہے دن کو یاری ہوتی تھی رات کو یاری ہوتی تھی یہ محبوب ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا تھا آج جدائی یہی ہے کہ ہم بہت سے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے اور ہر وقت جو ہماری نگاہ ہوتی تھی نا قرآن کے سامنے وہ نگاہیں آپ نہیں رہیں گی اور اس مسجد کے اندر جو بہاریں ہوتی تھیں وہ تقریباً وہ بہاریں بھی دیکھنے میں نہیں آئیں گی لیکن بہرحال نہ دوری دلیل صبوری بوت کہ بسیار دوری ضروری بوت انسان کے اپنے کام کاج بھی ہوتے ہیں صحابہ کرام نے بھی عرض کیا تھا ایک دفعہ کہ حضرت ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو اور کیفیت ہوتی ہے گھر جاتے ہیں تو اور کیفیت ہوتی ہے تو حضرت نے فرمایا یہ چیز ہوتی ہی رہتی ہے سمندر کبھی موجوں میں ہوتا ہے اور کبھی سمندر ساکن ہوتا ہے دریا بھی کبھی ساکن ہوتا ہے کبھی موجوں میں ہوتا ہے آپ میری مجلس میں ہوتے ہو تو ایمان آپ کا تموج میں آتا ہے گھر بھی ایمان رہتا ہے لیکن ساکن ہوتا ہے تو آپ دعا کریں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے الحمدللہ اس شہر کے اندر ہمارے برخودار بھی سمجھو چھوٹے بھائی بھی سمجھو عمر کے لحاظ سے علم کے لحاظ سے مجھ سے بڑے ہیں آپ نے بھی شروع کر دیا ہے ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حسن انجام کے ساتھ یہ کام ہمیشہ کے لیے دائم اور قائم رکھے آمین الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام اللہ رسول محمد والا علیہ اجماعی یا حیو یا قیوم برحمت کا نستغیث برحمت کا نستغیث لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین و اصلح لنا شانک اللہ یا اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں یا اللہ ہم سیاہ کار ہیں یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی در نہیں دنیا ہمیں ٹھوکریں مارے گھروں سے اپنے دروازوں سے دھکے دے لیکن مولا تو رحیم و کریم ہے تیرا دروازہ ہر وقت ہمارے لیے کھلا ہوا ہے سب مخلوق کے لیے کھلا ہوا ہے ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اپنی سیاہ کاری کا انکار کرتے ہوئے دس بدعا ہیں ربنا ظلمنا انفسنا و علم تخف لنا وترحمنا انت مولانا فن للقوم الكافرين یا اللہ اپنے کلام پاک کے صدقے ہماری دلوں کی سیاہی کو دھوڑ ڈال یا اللہ ہماری دلوں کی سیاہی کو دھوڑ ڈال یا اللہ آپ نے فرمایا ہے کجا کو من اللہ نوروں و کتاب مبین یا اللہ یہ قرآن تیرا نور ہے یا اللہ اس نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے ہمارے دلوں کی سیاہی کو دھو کے اس نور کے ذریعے ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے یا اللہ آپ نے ہی فرمایا ہے یہ قرآن پاک شفا ہے یا اللہ اس کو ہم سب کے لیے شفا بنا دیجئے شفا بنا دیجئے ہماری ظاہری باطنی بیماریوں کو قرآن پاک کی شفا سے ختم فرما دیں ہماری جسمانی روحانی بیماروں کے لیے بھی تیرا کلام شفا بن جائے یا اللہ آپ نے ہی فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک ہو دل ہے اے پروردگار قرآن پاک کو ہمارا رہ بنا دیجئے قرآن پاک ہمارا رہنما ہو قرآن پاک کی رہنمائی میں ہم متقین کے درجات طے کر لیں متقین کے درجوں کو پہنچ جائیں یا اللہ یہ تیری کلام ہمارا محبوب ہے زندگی بھر مولا توفیق دے دے کہ اس کلام پاک کے ساتھ ہم محبت رکھیں اس کو اپنا محبوب حقیقی جانیں اس کے سامنے اپنے قلوب کو نچھاور کر دیں میں اپنے بچوں کے لیے تمام سامعین کے لیے بھی دست بدعا ہوں کہ اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو دھو ڈال اور ہمیں تمام پریشانوں سے اور تمام قرضوں سے قرض دار قرضوں کو سبق دوش فرما دیجئے یا اللہ ہماری دعا یہ ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے ختم فرما کے ان کو آپس میں شیر و شکر فرما دیں یا اللہ ہمارے درمیان اتحاد اور محبت نصیب فرمائیں یا اللہ ہم سب مل کے تیرے دشمنوں کا مقابلہ کریں تیرے محبوب کے دشمنوں کا مقابلہ کریں فن سرنا القوم القافرین واخر دعوان الحمدللہ شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال سید البشر ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام